ابو حریرا یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن کہ جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمراں ہے دوسرا وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو چوتھا وہ دو آدمی جنہوں نے صرف اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی اسی کے واسطے جمع ہوتے ہیں اور اسی کے واسطے الگ ہوتے ہیں پانچواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور عذاب الہی کے خوف میں آنسو بہائے چھٹا وہ آدمی جسے خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے ساتواں وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا تو اسے چھپایا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکانوے یہ حدیث صحیح ہے